ملتان قلعے متحدہ مجلے سے عمل کا متحدہ مجلے سے عمل کا ملتان قلعے اجتماع ہوا اس کے نماز ہوئی ہے پہلے دو پڑھائیے ہدایت اللہ پسوڑی وغیرہ سارے پیچھے پڑھیے پھر انہیں پڑھائی انہیں پڑھی سارے کو سبوت موجود اور اتحاد مدارے سے اربیا کر کے ہوں دسو دنیاوی معاملہ یا دینی معاملہ مدارے سے دینیا کا اتحاد معاملہ دنیاوی